قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھونگھری لے اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پانچ